زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کوئی اور نہیں ہے یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا